محترم سامعین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں یہ سورت الفجر کی ابتدائی آیات ہیں جو پڑھی گئی ہیں اور یہی آج کے خطبے کا موضوع ہے اللہ رب العالمین نے ان آیات میں پانچ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں ولفجری عشری و شفعی ولوزری ولی عشر یہ پانچ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں جن میں سے اکثر کا تعلق دل ہج کے پہلے اشرے سے ہے یہ کل سے جو جو ایام شروع ہونے والے ہیں دل ہج کا مہینہ یہ اس کا پہلا اشرا بہت ہی خیر و برکت کا مہینہ ایام ہے اس مہینے کا نام دل ہج اس لیے رکھا گیا ہے کہ اسی مہینے کے اندر حج ادا کیا جاتا ہے حج کے مہینے تو تین ہیں شوال زقاد ذیلج لیکن اس کو ذیلج اس لیے کہا جاتا ہے احرام تو ان تینوں مہینوں میں کبھی بھی باندھ سکتا ہے لیکن حج کے سارے ارکان جو ادا کرتا ہے ان صحاجی اسی ذیلج کے مہینے میں اسی لیے اس کا نام ذیلج یعنی حج والا مہینہ قرار دیا گیا ہے یہ ذیلج کا پہلا اشرہ جو ہے اس کے متعلق نبی علیہ السلام کا فرمان ہے افضل ایام دنیا اشر ہاد ہل ایام العشر پورے سال بھر میں جتنے دن آتے ہیں ان میں سب سے خیر و برکت والے دن جو ہیں یہ دل کے افضل و ایام دنیا ہاد ہل ایام العشر او کما کالا نہیں سنا تو اس عشرے کی فضیلت کی ایک بہت بڑی وجہ سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت سارے اہم عبادات نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقات اور خیرات قربانی ذکر اور اذکار یہ سارے بڑے بڑے اعمال اس اعمال صالحہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس اشرے میں اکٹھا کر دیا سب کو جمع کر دیا ہے آدمی روزہ بھی رکھتا ہے اور اسی میں یوم عرفہ بھی ہے اسی میں حج بھی ہے بہت ساری بڑی بڑی عبادات اس عشرے میں اکٹھا ہو جاتی ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت دے رکھی ہے اس کے فضیلت کو ہم کیسے حاصل کریں اس کا سب سے بڑا طریقہ تو میرے بھائی حج اور عمرہ تھا ولی اللہ علّہ اللہ سے حج الفا ہی سبیرہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حج فرض قرار دیا ہے اور ایک حج کے علاوہ انسان جتنے بھی حج استطاعت رکھتا ہے کرے حج وہ حج نفلی ہوگا لیکن حج الحج المبرور لئی صلاح جزا ان جن نبی علیہ السلام صاحب نے شاہ فرمایا حج مبرور کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے صرف جنت دے رکھی ہے اور اس مہینے اس اشرے میں حج کی برکت سے انسانوں کے سارے گناہ محاجی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جیسے کہ نبی علیہ السلام صاحب نے ساتھ رمایا من حج فلم حجلم یر سکھ رجا ایک روایت میں جس انسان نے حج بیت اللہ کیا اور حج میں کوئی گناہ اور برائی نہ کیا تو اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں لیکن رب العالمین کا بڑا رب العالمین کا بڑا فضل و کرم اور ہم تمام لوگوں پر یہ احسان ہے کہ اس اشرے کی فضیلت ایسے صرف حاجیوں ہی کو خراب ور نہیں کیا بلکہ حجاج کے علاوہ جو ایمان والے بندے حج میں نہ جا سکیں ان کے لیے بھی اس اشرے میں بڑی خیر و برکت رکھی ہے ہر انسان حج کے لیے نہیں جا سکتا ہر آدمی حج اور عمرے کی قدرت نہیں رکھتا تو جو لوگ سفر نہ کر سکے حج نہ حج میں نہ جا سکے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر و برکت رکھی ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ خیر و برکت ہم کیسے حاصل کریں تو اس کے مختلف اسباب ہیں نمبر ایک اللہ رب العالمین نے اس اشرے کے اندر ایک یوم عرفہ رکھا ہے نبی علیہ السلاط اسلام نے ساتھ روایا جس انسان نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے دو سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ اللہ رب العالمین نے حجات کے لیے جو سب سے بڑی فضیلت بیان کیا ہے وہ گناہوں کی مفرت اور بخش ہے اب اگر کوئی انسان حج میں نہیں جا سکا ہے تو گناہوں کی مفرت اور بخشش کے لیے اللہ رب العالمین نے اس اشرے میں غیر حاجیوں کے لیے بھی بہت سارے اعمال رکھے ہیں کیونکہ آپ نے شاپ مامن ایام العمل الصالح فیہن احب اللہ من هذه الایام العشر اے لوگوں سال بھر میں نیک اللہ تعالیٰ کو جتنے محبوب اور پسندیدہ ان دس دنوں کے اندر ہیں کسی اور دن کے اندر نہیں ہیں مامن العمل الصالح فيهن احب الى الله الله الله الله من من هذه الايام العشر قالوا يا رسول ولا ولا الجهاد الجهاد في في سبيل سبيل قال قال الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع ذلك بشيء او كما عليه الصلاه والسلام آج صاحب اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اے لوگوں ان دس دنوں میں نیک نیکمار اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جتنے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اور جتنے زیادہ گناہوں کی مفرت کرتے ہیں سال کے کسی اور دن میں اللہ تعالیٰ نے کیا اتنی محبوب اتنا اجر و ثواب اتنی مفرت اللہ تعالیٰ نہیں کرتے تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ولل جہاد فی شبیر اللہ کیا اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے کا بھی وہ اجر و ثواب نہیں ہے جو ان دس دنوں میں نیک اعمال کا ہے اللہ کے رسول نے ساتھ روایا ولل جہاد فی اللہ ہاں ان دس دنوں میں نیک اعمال کے جو اجر و ثواب ہے وہ جہاد فی شبی اللہ کا بھی اجر و ثواب نہیں ہے اللہ رجل فرم فرمیا کے ہاں ایک مجاہد ایسا ہے جس کے مجاہد کے نیک کے جہاد کا ثواب ان دس دنوں میں نیک اعمال سے افضل یا برابر ہو سکتا ہے وہ مجاہد یہ ہے کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر کے اللہ تعالیٰ کے راہ میں گیا سب جے مندا بھی سی اور کوئی چیز واپس نہ آئی نہ جان واپس آئی اور نہ مال اور اس کی سواری واپس آئی اسے شہید کر دیا دشمن نے اس کا سارا مال چھین لیا یہ مجاہد ہیں جس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے ان دس دنوں میں نیک اعمال کرنے والے کے برابر رکھا ہے میرے اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے نیک اعمال بیان کیا ہے اگر ان اعمال کا ہم خیال رکھیں تو حاجیوں کی طرح ہمیں بھی اجر و ثواب ملتا ہے حج کا سب سے بڑا سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ گناہوں کی مغفرت ہو نبی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث قدسی نبی رہی آپ خان رشاط فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر رشاط فرماتا ہے ما تقرب ماں تقریا اب علی اے لوگو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں میرا بندہ صاحب سے دادا اپنے جس عمل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے ماں تقرائی کوئی بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب حاصل جو کرتا ہے جن اعمال کی بنا پر وہ فرائض کی پابندی ہے پچ وقت نماز کی پابندی یہ سب سے بڑا فریدہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ماں تقرر مت طرس تو ارے میں نے اپنے بندے پر جو فریدہ ادا کرا فریدہ مقرر کر رکھا ہے اس فریدے کی ادائیگی سے زیادہ تقرب کسی اور عمل کے ذریعے میرا بندہ میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق توفیق نصیب فرمائی فرائض دو طرح کے ہوتے ہیں ایک فرائض وہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے ان میں توحید کے بعد سب سے بڑا پچ وقتہ نماز کی پابندی ہے اور دوسرے فرائض ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور حقوق العباد میں سب سے بڑا فریدہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے اس کے بعد دوسرے فرائض ہیں انسان فرائض کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا تقرب حاصل ہوتا ہے اسی لیے نبی علیہ اسلام نے ارشاد کروایا سنا نبی داؤد کی روایت بسند صحیح امام ابو داؤد اور امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من من خرج بیته متطهرا الى صلاه مكتوبه فهو فهو فله فله اجر حاج بہ بہو کام اوکما ہاتھ کل مو کما کارا رہ سرا آپ نے ساتھ فرمایا اے لوگوں جو انسان اذان سننے کے بعد فرض نماز کی ادائیگی کے لیے من خراج من ہی متاثر جو انسان اپنے گھر سے وضو کر کے نماز فریدہ ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف گیا اور اس نے نماز فرد با جماعت ادا کر لیا اس کا آنا جانا مسجد میں جماعت کا انتظار کرنا پھر با جماعت پانچ نماز ادا کرنا یہ ایک مومن کے لیے یہ پابندی کرنا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ اللہ کے رسول صلی وسلم فرماتے ہیں فلو کا الحاج محرم احرام باندھ کر کے تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہ لبیک کہتے ہوئے ایک حاجی جو حج ادا کر کے اجر و ثواب حاصل کرتا ہے اللہ میرے اس امتی کو اس نماز کی برکت سے دے دیا کرتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی نمازی بنے ہمارا فریدا کہاں گیا نہا لیے دھل لیے لنگی پہنے ٹوپی لگائے اور چلے آئے جمعے کی نماز پڑھ لیا اور پھر ہفتے بھر کے لیے ہم نے فرصت لے لیا اللہ کے بندو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ پانچ حج کا سواب روزانہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے من خارا من بیتی موتا دکن سورا تمک فرض فرد نماز ادا کرنے کے لیے جو میرا امتی مسجد میں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل حج کا ثواب دیا کرتے ہیں اور اسی پر بس نہیں نبی الحا و سلام نے ساتھ بنایا صحیح مسلم کی حدیث جو مسلمان جو مسلمان پچ وقت نماز پڑھنے کے لیے با جماعت آیا روکو اچھا کیا وضو اچھا کیا سوجود اچھا کیا صرف اپ ڈاؤن کا چکر نہیں لگاتا بھگو مسجد سے سمجھئے میں جلدی ڈیوٹی پوری کر کے خوب اطمینان کے ساتھ نماز پڑھا اور با جماعت پڑھا ہے جب امام نے کہا غیر المغضوب علیہم ورب اللہ کے رسول سا رما ہیں اس نماز اس نے پڑھ لیا اس کے زندگی کے پچھلے زندگی کے نماز کی برکت سے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور یہ روزانہ کا اجر و سواب اسے اللہ تعالیٰ دیا کرتا ہے پھر اللہ کے رسول نے بڑی فضیلت بیان کی ادا امن المام اف امین لوگ ہو با جماعت نماز کی پابندی کرو با جماعت نماز پڑھو اور امام جب غیر علیہ آپ والین کہتا ہے اور آمین کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا امن المام فامنو جب امام آمین کہے تو تم گونگے نہ بنے رہو تم بھی آمین کہو امن الامام فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ رسول نے لے فرمایا جب امام آمین بولتا ہے تو تم بھی آمین بولو کیوں مقتدی کی چونکہ امام جب اور آمین کہتا ہے تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور فرشتوں کی آمین کے ساتھ میرے جس امتی کی آمین شامل ہو گئی اللہ تعالیٰ پچھلی زندگی کے سارے گنا آمین کی برکت سے ختم کر دینا فیصلہ اپنے اپنے ہاتھوں میں ہے گونگے نہ بنے رہو آمین بولو تاکہ تمہاری آواز آمین کی فرشتوں کی آمین سے ملے اور تمہارے پچھلی زندگی کو گناہ معاف کر دیے جائیں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میرے بھائیوں کے بہت سارے ذرائع اللہ رب العالمین نے کے لیے کی برکت سے رکھا ہے تو غیر حاجیوں کے لیے بہت سارے اعمال ایسے مقرر کر رکھا ہے کہ حجاج بھی اپنے گناہوں کی مغفرت کرائے کتنی آسان سی بات ہے لیکن میرے پاس آج فرصت نہیں نبی رہ خراسان رشاد فرماتے ہیں جس انسان نے پچ وقت نماز کے مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد من سب اللہ جس شخص نے سبحان اللہ تینتیس مرتبہ کہا وہ کب برا سلا سورا سلا سن اور تین مرتبہ الحمد للہ پڑھا تینتیس مرتبہ الحمد للہ پڑھا اور وہ کب بر اللہ سلا سو سلا سن اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر تینتیس مرتبہ سبحان اللہ سینتیس مرتبہ الحمد للہ سینتیس مرتبہ اللہ اکبر وہ تمام المیت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علا کل شئین قدیر جس نے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ اور تینتیس مرتبہ اللہ پر نائنٹی نائن کلمات ہوئے وہ تمام علمی اچھی اور سب پورا کرنے کے لیے جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علا کل شئین قدیر پڑھ لیا اللہ کے رسول نے ارشاد رمایا جو مسجد سے بھاگنے کے بجائے فرض نماز پڑھی اور پھر اسی وقت سے آئے کل کرسی تینوں کل اللہ السلام من کا سلام ان دعاؤں کے پڑھنے کے بعد یہ تینتیس تینتیس مرتبہ ان تصویرات کو جس نے پڑھ لیا گو سے را لو ہو خطایا ہو مسلو سبا دل بھر ساتوں سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی اگر اس کے گناہ تھے تو ان تصویر کی برکت سے اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا میرے بھائیوں ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں اللہ دے رہا ہے ہے ہمیں لینے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے مقصد اور بخش کی بہت سارے راستے مقرر کیے ہیں ضرورت ہے اپنانے کی لیکن یہاں امام کے سلام پھیرنے کی دیری ہے وہ بھی امام ذرا اطمینان والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ذرا بیچارہ شہر کے اطمینان سے تو جلد باز لوگ کھڑے ہیں دوسری سلام کہنے کے پہلے سنت پڑھنے کے لیے نیت باندھ چکے ہیں اور جلد باز لوگ مسجد کے باہر نظر آئیں گے جوتا پہنتے کے لیے اتنی جلد بازی کیا ہے اللہ کے بندو پانچ منٹ اور ٹائم نہیں نکال سکتی کون سا تمہاری ٹرین چھوٹ رہی ہے ٹرین تمہارا اڑ رہا ہے تھوڑا سا بیٹھو کوئی کرفیو نہیں نافذ ہے تمہارے لیے کس شناب پھیرنے کے بعد بیٹھو تو پولیس پکڑ لے جائے گی تھوڑا سا ٹائم نکالو صبح کل کرسی پڑھو دعائیں پڑھو یہ تصویحات پڑھو اللہ اتنا بڑا عجر و ثواب تم کو دیا کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیکا مار کے توفیق میں سے فرمائے اکول کو لہٰذا آواز فخر اللہ من کل دم بھی ماتو بولے الحمد للہ وقفا وسلام العباد الدین الصفا اما آباد اللہ رب العالمین ہماری مقصد ہماری بخشی اور گناہوں کے کفارہ کے لیے جو بہت سارے آمار مقرر ہیں ان میں اور ایک بہترین عمل ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے میرے بھائی حج کا ثواب عمرے کا ثواب حج کا ثواب عمرے کا ثواب حاجی تو وہی بنے گا جو گیا ہے لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے اس امت پر کہ حج اور ثواب حج اور عمرے کا ثواب بیٹھے بیٹھائے بھی حاصل کر لیتا ہے جن میں ایک بہت بڑا عمل اور سنائے آپ لوگوں کو نبی علیہ سنائے امام احمد بن حنبل امام قبرانی اور بہت ساری روایتیں ہیں اس سلسلے میں اللہ اکبر نبی علیہ السلام آسان فرماتے ہیں کتنا آسان معاملہ ہے بھائی من جاتی من گدا الا مسجد من گدا الا مسجد لم مہو فلاح اجر الحاج او کما کالا رہے سراساں نے فرمایا میرا یہ امتی ہے کسی اور نبی کا امتی نہیں ہے یہ میری امت کی مسجدیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا قرآن یہ نبی کی سنتیں ہیں بند گدا الا مسجد جو مسلمان میرا امتی کسی مسجد میں گیا اور کس لیے گیا لمحی اللہ خیر اللہ او الما صرف اس لیے گیا کہ فلا مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے درس حدیث ہوتا ہے وہاں دین کی باتیں بیان کی جاتی ہیں وہاں کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی ہے وہاں رب کی عبادت کا طریقہ نبی کی عبادت اور اطاعت کا طریقہ سکھایا جاتا ہے میرا جو امتی اس طرح سے دین سیکھنے کے لیے مسجد میں صبح شام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دے دیں یہ دین کے سیکھنے سکھانے کا دین کے سیکھنے سکھانے کی رغبت دلائی اللہ رب العالمین نے دین کے سیکھنے سکھانے جو دوسرا جو سواب رکھا ہے کہیں دین کی باتیں دین کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن دین کی باتیں وہ ہے جو کتاب سنت ہو کسی کو آسمان پر اڑایا جائے کسی کو سمندر پر چلایا جائے یہ رام کہانیاں ہوتی ہیں ان کا تعلق کوئی دین سے نہیں ہوتا دین یہ ہے کہ قرآن کی آیت نبی کی سنت صحابہ کی سیرت ہاں، ہاں، ہاں، صحابہ کی سیرت یہ ساری چیزیں جہاں آپ سیکھنے سکھانے سننے کے لیے اگر مسجد میں آتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو ایک مرتبہ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مکمل حج اور مکمل عمرے کا عطا کرتے ہیں اس طرح سے بہت سارے اور اعمال ہیں جن کا و ثواب اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کا رکھا ہے جن کا بدنا اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی مغفرت اور بخشش رکھی ہے ہم تمام ساتھیوں کے لیے ضروری ہے کہ جو حج میں نہیں جاتے نہیں جا پائے یا کسی اور وجہ سے حج آج تک نہ کر سکے عمرہ نہ کر سکے بہرحال جو حج اور عمرے کی طاقت نہ رکھے ان کے لیے حج اور عمرے کا سوال اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نیک اعمال میں رکھا ہوا ہے ان اعمال کو اپنانے کی ضرورت ہے ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے ان کو بجانے کی ضرورت ضرورت ہے تاکہ ہم حج اور عمرے کے اجر و ثواب سے محروم نہ رہیں الہان عالمین ہم نے جو بیمار ہو شفایت کلی عطا فرما جو مقروض اللہ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے الہان عالمین جو ضلالت و گمراہی میں ہیں ان کو ہدایت نصیب نصیب فرما جو مسجد سے دور ہیں اللہ ان کو دین کے قریب کر دے الہان عالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور اور ان کے آمان و انصار جو ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نیک امال کی توفیق دے ہر بلا ہر سے محفوظ رکھے جس ملک میں رہتے ہیں جس شہر میں شارکا وہاں کے حاتم شیخ سلطان حفظ اللہ کو اللہ تعالیٰ ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لے العالمین ہر آنے والی مصیبت سے ان سے روک لے العالمین ان سے وہی امال لے وہی کام لے جس میں آپ کی ردا ہو امت اور ملت کا نفع ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہو امت اور ملت کا نقصان اور خسارہ ہو دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں سارے مسلم ملکوں کو امن و احمان کا گہوارہ بنانے انہیں مضبوط اور طاقتور بنا دے ہر بلا ہر مصیبت اور دنیا کے دشمنان کے ہر سازش سے اللہ تعالیٰ مسلم ملکوں گناہوں کی حفاظت فرما اے رحان عالمین مسلمان جہاں بھی دنیا میں اقلیت میں ہیں اللہ ان کے جان کی ان کے مال کی ان کی عزت کی ان کے دین کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما ہر بلا کے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھ لے اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لكم ولذکر اللہ تعالی اکبر